جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپن بی بی سے کہا ٹھہرو مجھے ایک آگ نظر پڑی ہے شاید میں تمہارے لیے اس میں سے کوئی چنگار لاؤں آگ پر راستہ پاؤں